کرتے ہیں تم سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں حضرت متوفا ہے متوفی نہیں ہے پر متوفی ہلانا متوفی تو اللہ کی صفت ہے ہے متوفا خیال کرو اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں رسیت الواج ہے ان کے ذمہ ہے راستے ان کی بیویوں کے یعنی نفع دینا ایک سال تک خیا کا یعنی نہ نکالنا ہوئے غیر اخراج اس حالت میں کیا اس حالت میں نہ نکالنا ہوئے بس اگر نکل جائیں وہ خود بادت عزت یعنی بادت ردا حمل یا چار مہینے تو آگے نا بات جو واجب ہے اس کے بعد وہ چلی جائیں وہ تو بس نہیں کوئی گناہ اوبر تمہارے بیچ اس کے جو کریں وہ اپنے بارہ میں ماروں دستور کے موافق جو کریں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے سیما فالنا پر جانی یعنی نکاح وغیرہ یعنی وغیرہ جو بھی کرے تمہارے پاس کوئی گناہ نہیں ہے بیچ اپنے نقصوں کے بارے میں میں مارو گھر شرح کے اور دستور شریف کا پیچھے گزر آیا ہے کہ نکاح جو ہے کوف کے اندر ہو ماہر مسری جو ہے وہ ماہر جو ہے وہ مسئلہ ہو اور اس سے کام نہ ہو حقاً ہے یہ پکی بات ہے ہاں واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے سخت حکم دینے میں غالب ہے حکیم الحت والا ہے رعایت مسالح میں مصالحے کی رعایت میں اب حضرت یہ استحبابی حکم ہے ابھی جو میں نے چار قسم لکھوائے ہیں نا چار قسم لکھوائے غیر منصوفہ غیر مخلوم رہا جو قسم ثانی ہے نا جی۔ کیا ہے اس کو متا دینا واجب ہے باقی تین ان کو متا دینا مستحب ہے کرو مانا خلاصہ یہ کہ ہر متعلقہ کو متا دینا ہے ایک کو وجوبن اور باقیوں کو استحباب اور رستے متعلقات متا اور کچھ نہ کچھ متا ہے دل معروف موافق دستور سے سمجھا خا وجوبن یا خواب وجوبن یا استحبابن حقن علی المتقین یہ پکا حکم ہے ذمہ ہے اوبر متقین کدار ہاں، اللہ اسی طرح بیان کرتے اللہ باد سے تمہارے احکامات آپ نے لال تم حکمت لو تم اللہ تعالیٰ خالی بن جی آ رہے ہیں امور انتظامیہ کے بعد پھر جہاد کا ارادہ کیا گیا ہے اگر جہاد کرنے سے دو چیزیں مانے ہیں چیزیں موت کا خوف سمجھا نہ اور تنگی مال کا خوف موت کا خواب تو حاشیے پر تمہارے پاس لکھا ہوا ہے ماں نے یار شکار کتنی چیزیں ہیں جو موت اور سنگیے مار اللہ نے اب ان دونوں کو ذائد فرمایا اللہ فرماتے ہیں موت سے کیا ڈرتے ہو موت تو آ کر رہے گی غریب شریضوں کا ایک قوم تھی ان کو جہاد کا کہا گیا وہ بھاگ گئے ڈر کے مارے آگے اللہ نے ان کو موت دے دی کہ موت سے بھاگی آگے اللہ نے ان کو موت دے دی اس لیے موت سے نہ ڈرو موت تو آ کر رہے گی الحمتہ لکھا ہے مان اول کا احتساب جی۔ آیا نہیں جانتا تو آیا نہیں دیکھا تو نے طرف لوگوں کے جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ کئی ہزار تھے وجہ خروج خوف موت کپال الحمد اللہ سمرائے فرمایا ان کو اللہ پاک نے مر جاؤ تم کیا مر جاؤ تم چنانچہ مر گئے اور اس کے بعد زندہ کیا ان کو بے شک اللہ پاک البتہ فائدہ سرد عمر لوگوں کے لیکن اکثر لوگ نہیں شکریہ ادا کرتے سمجھ رہے ہو یہ کار الحمد للہ ہو بھوت ہو سمانیت اجام اب اس نے فرمایا کہ آٹھ دن وہ مرے پڑے رہے کتنے دن آٹھ دن مرے پڑے رہے پھر کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا حض عیل علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے کیا تھے السلام پیغمبر انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کو زندہ کیا لیکن اب لوگ نہیں شکریہ ادا کرتے تو قاتل فی سبیل اللہ اب جہاد کا حکم آ گیا پھر اب لڑو تم اللہ کی راہ کے اندر بالم ترغیب اخلاص اور جانو تم کے بے شک اللہ پاک سننے والا ہے کیا سننے والا ہے کون جہاد کی ترغیب دیتا ہے اور کون نفرت دیتا ہے کون جہاد کی ترغیب دیتا ہے اور کون نفرت دیتا ہے سمجھے کہ علیم جاننے والا ہے نجات مجاہدین کو جانتا ہے بس منزل نبی یقر اللہ جہاد کے بعد پھر انصاف سی سبھی اللہ کا بیان ہے اور یہ مان خانی کا جواب ہے کون سا کہ پیسہ کم ہو جائے گا اللہ نے فرمایا یہ جو تم پیسہ مجھے دے رہے ہو یہ ایسے رہ تھوڑا ہو رہا ہے یہ تو تم مجھے قرضہ دے رہے ہو میں واپس کروں گا تمہیں کون ہے یہ وہ جو قرضہ دے گا اللہ پاک کو قرضہ اچھا کردن ہسن سمجھا ہسن کا طریقے انفاق انصاف پر اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ فیوگا خمرائے اللہ پاک اس کو اللہ پاک واسطے اس کے اگر آسن کثیر جی بڑھانا بہت بڑھانا بہت کئی گنا زیادہ کر دے گا اللہ حل اور خرچ سے کمی کا اندیشہ نہ کرو اور خاص سے کمی کا اندیشہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ پاک تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے ہر طرف اسی کے پھیرے جاؤ گے یعنی دنیا کی طرح آخرت کا مالک بھی وہی ہے یعنی دنیا کی طرح آخرت کا مالک بھی طرح بنی تیسری مرتبہ پھر جہاد کا بیان آ گیا تعلق اور جانو کی شاید ایاری دیکھا تو نے طرف جماعت کے بنی اسرائیل سے بعد علیہ السلام کے اس قالو جب کے کہا انہوں نے حضرت تالوت ایک بادشاہ تھا یعنی جالوت جالوت بادشاہ تھا یعنی اور بڑا غالب جابر تھا وہ آیا اور اس نے اسرائیلوں کو بھی مارا لاکھوں کی تعداد اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو گرفتار کر کے بھگا کر ہانک کر لے گیا جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے بیت المقدس کو بھی خراب کیا برباد کیا سمجھا سی تو اس کا ذکر ہے جب بعد میں پھر انہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ ہمارے لیے امیر مقرر کرو ہم اس کی قیادت کے اندر جہاد کرتے ہیں پہلے پیغمبر نے کہا میاں چھوڑو یہ بات نہ کرو تم بعد میں بھاگ جاتے ہو پہلے مطالبہ کرتے ہو جب حکم آتا ہے تو پورا نہیں کرتے انہوں نے جب اصرار کیا تو پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی حضرت تعلیم کو مقرر کر دیا گیا ان کی قیادت کے اندر انہوں نے جہاد کیا اللہ نے فرمائی علم یعنی دیکھا تو ہمارے طرف اس جماعت کے بنی اسرائیل تھے بعد علیہ السلام کے اب قالو مطالبہ انتخاب جب انہوں نے کہا بس اپنے نبی کے نبی تو بلکہ شمویل علیہ السلام مشہور ہے شمویل علیہ السلام و سلام لنا عباصلام علیکم مقرر فرماؤ ہمارے لیے امیر لنا صلی کا مقرر فرماؤ ہمارے لیے امیر امیر مقرر فرماؤ مقاتل فی سبیل اللہ لڑیں گے ہم اس کے ساتھ ہو کر جالوت سے اللہ کی راہ میں جالو سے ہم لڑیں گے اس کے ساتھ لے کر اللہ کی راہ کے اندر کال حالات ہے تم جواب مطالبہ آپ نے فرمایا آیا توقع ہے تمہارے اندر یعنی ہے آیا یہ توقع ہے یعنی ہے کہ اگر خرچ کے لیے اوپر تمہارے لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑو گے تم کالو رکھا ہے موانے موانے کا ارتفا ہو رہا ہے کہنے لگے اور کیا ہوا ہمیں کہ نہ لڑیں گے ہم اللہ کی راہ میں نقد اخرے دن آ مختص کتاب ہر کے کافی نکالے گئے ہم اپنے گھروں اور اپنے گھروں سے قلم معاف ہوتے گا اللہ صاحب کی عادت ہے کہ بعض اوقات کس لمبا ہوتا ہے کہ ابتدا کے اندر اس کا مجمل نتیجہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ سامنے کو انتظار نہ رہے فلم معاف کو بات کرو مانا اور اب جو پڑھ رہے تو خود بنی سے کھڑا ہوا پرانے پاک کے اندر بھی فلم معاف ہوتے بات پر جب فرض کے جو ان پر لڑنا پھرے وہ مگر چھوڑے ان میں سے کئی لاکھ سے صرف تین سو تیرہ نے جہاد کیا آ رہا ہے اور اللہ پاک جاننے والا ہے ظالمین کو اور فرمایا واقعی ان کے ان کے پیغمبر نے کہ بے شک اللہ پاک نے کافی مقرر فرمایا ہے باقی تمہارے تعلق کو امیر بات نے مقرر فرمایا مالک کو امیر خیال کرنا بادشاہ نہیں بادشاہ تو نہیں امیر تھے وہ جہاد کے بے شک اللہ نے کافی مقرر فرمایا ہے واقعی تمہارے تالوس کو امیر کالو انا یا پورو اے جی۔ اعتراض کیا جاتا ہے نا بےمانوں کی اب اعتراض کر رہے وہ بھی وہ بھی اعتراض کر رہے تھے آج کل جس طرح میں نے کہا اعتراض کیا جاتا ہے نا ان لوگوں کی تو ان کی نقل کی ہاں کبھی کوئی اعتراض ہے کبھی کوئی اعتراض ہے کالو کہنے لگے انداز لاہور بھول کو یہ استعفا میں تعجب ہے وہ کہنے لگے کہ کیسے ہو سکتی ہے اس کی سلطنت علیہ ہمارے اوپر ہمارے اوپر یہ سلطنت کیسے ہو سکتی ہے ورنہ ہم منشا اعتراض جی، جی، جی، حالت ہم زیادہ حقدار ہیں ساتھ عمارت کے اس کے عمارت سے زیادہ حقدار ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے نا کتنے بیٹے تھے بارہ یوسف علیہ السلام کی نسل کے اندر تو نبوت چلی تھی باقی بیٹوں کی نسل کے اندر حکومت چلی تھی ملک کہتے بنی امین بیچارہ جو تھا اس کی نسل کے اندر نہ حکومت تھی نہ نبوت تھی اور یہ بیچارے بزرگ جو تھے تالوت بزرگ یہ بھی ان کی خاندان تھے تھے بھی غریب آدمی اور چنا میں اپنا خاندان بھی وہ دوسرا تھا اس لیے وہ اطراف کر رہے ہیں بنا ل کو میں لو منش اطرا اور ہم زیادہ حقدار ساتھ عمارت کے اٹھتے حاشیے پر جب بین فطور عبارت ہے خلاصہ غلطی کا یہ کہ مدار انتخاب علو نصب اور کثرت مال کو بنا بیٹھے مدار انتخاب علو نصب اور کثرت مال کو بنا بیٹھے کہ جس کا نصب عالی ہو مال بہت ہو وہ امیر بن سکتا ہے اگر کثرت مال نہیں ہے مال نیچا نہیں ہے تو پھر وہ نہیں بن سکتا جی؟ اور ہم بادشاہی سے اس چاہیے غلم جو ہوتا مال اور نہیں دیا گیا وہ فراخی مال کی مال کی فراخی بھی نہیں دیا گیا کیونکہ تالوت غریب آدمی تھے کیونکہ تالوت غریب آدمی تھے اوپر عبارت ہے بلن مملکا سے نہ مملکت میں سے تھا اور نہیں دیا گیا فراخی مال کی کالا جواب یعنی ہے اب حضرت نے تین جواب دیے پہلا چار جواب دیے جو پہلا جواب ہے آپ نے فرمایا ان اللہ ہستفا علیہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو اوپر تمہارے میاں میں نے تھوڑا اس کو مقرر کیا ہے یہ تو اللہ کا چنا ہوا ہے یعنی یہ انتخاب خدائی ہے میری طرف سے نہیں میری طرف سے نہیں ہے بس بس جواب دوں جواب گئے اور بڑھایا اسے زیادہ کیا اس کو ابو فراخی کے بیچ علم اور جسم کے علم اور جسم کے اندر اس کو فراخی عطا فرمائی علم سے مراد سیاست تاکہ ملکی انتظام کر سکے جی۔ علم سیاست کا اللہ نے اس کو صاف کر کے ملکی انتظام کر سکے اور جسم تاکہ مخالف کے دل میں حیبت پڑ جائے نہیں لکھا ہوا نہیں ہے اگر اچھا لکھو کیا ہے تاکہ مخالف کے دل میں حیبت پڑ جائے تو بستر علم جسم تھے نا تھے سمجھا تو آگے مخالف دیکھو تو پہلے اسے مرعوب ہو جائے اور ڈر جائے سمجھا علم سیاست تاکہ ملکی انتظام کر سکے اور جسم کے اندر تاکہ دل میں مخالف کے دل میں حیبت پڑ جائے بلّہ ہو جوتی ملک ہوں یشا جواب سوم اور اللہ پاک دیتا ہے بادشاہی اپنی جس سے چاہتا ہے اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں اس پر کسی کو اللہ نے دیا ہے اب کیوں اعتراض کرتے ہو تم بلّہ ابا سے ہونا جواب رابطے اور اللہ پاک فراخ ہے کیا مانا فراخ ہے اس کا مال دے دینا کیا بعید ہے اس کا مال دے دینا ہاں ہو سکتا ہے مال بھی دے دے اللہ تبارک ہوتا نا کیا مریض ہے سمجھا سی علی من جاننے والا ہے کہ کون لائے کے سلطنت ہے جی۔ کہ کون لائے کے سلطنت ہے آیا تھا طرف دیکھو جی اسرائیلیوں کے پاس ایک سندوش تھا لکڑی کا اس کے اندر موسا علیہ السلام کا وہ آسا بھی تھا اور حضرت کا جوتا بھی تھا کہتے ہارون علیہ السلام کا جوتا بھی تھا قمیص تھا ڈبا اس قسم کی چند چیزیں تھیں جن کو بطور تبرک وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جہاد میں جب جاتے تو وہ سندوک لے جاتے وہ بھی اپنے ساتھ اللہ پاک اس کی برکت سے عطا فرمایا کرتا تھا اب جب وہ جالوس آیا تو اس نے وہ سندوک بھی اٹھا لی اور لے گیا سمجھا اب اللہ پاک نے کیا کیا اللہ پاک نے ان کے اندر بیماریاں اور مصیبتیں ڈال دی سمجھا کہ اون کا ہو نہ ہو یہ صندوق کی وجہ سے اس کو نکالا تو اب آپ سے دو ہیں انہوں نے بیل گاڑی پر صندوق رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا کہ جنگل سمجھا سی تو وہ چلے آئے یہاں لیکن راجے کال یہ ہے کہ ملکہ کو اللہ نے حکم دیا وہ صندوق اٹھا کر لے آئے اور آ کر تالوت بزرگ کے آگے رکھ دیا سمجھا کہ اسی سندوک کا ذکر ہے آشیے پر عبارت میں لکھی ہے کالا ابن عباس کالا وہ تعمیر ملائے کا پر ہے کہاں ہے کہاں ہے یہ کھڑا ہے تامل ہو ملائے کا پر کالا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جاءت الملائکہ تو تحمل تابوتا ملک آئے تابوت کو اٹھاتے تھے بین خمائے والا آسمان و زمین کے درمیان حتہ وضع ہو بین جدے تالوتا ورنہ سو جن بھرونا تالوت کے آگے آ کر رکھ دیا لوگ بھی دیکھ رہے تھے تماشا کہ وہ صندوق آ رہا ہے سمجھا نا پھر آ کر آگے بیٹھ دیا وقال قائل ندی اور فرمایا واسطے ان کے پیغمبر نے ان آیت ملک ہی بے شک گہری نشانی اس کی عمارت کی گہری لکھا ہے جی۔ اور بولو کہ گہری نشانی اس کی ملک کی من جانے بلا یہ ہے کہ آئے گی تمہارے پاس سندوک بدو تمہارے لانے کے جی۔ بدو تمہارے لانے کے بھی تو اس کے دل جمعی اور سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے تو بلکہ یعنی تورات ادب ابو فعودی تو تورات کے تختے بھی اس کے اندر از ادب فعود تمہارے رب کی طرف سے بقیہ تم تارا کا اور کچھ بقیہ چیزیں ہیں ان کی جو چھوڑ گئی آل موسا اور آل ہارون سمجھا سی وہ تبرکات تھے مسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اور کچھ بقیہ چیزیں اس سے جو چھوڑ گئے یعنی حضرت آل آل اور ہارون اٹھاتے ہوں گے اس کو فرشتے بے البتہ پوری نشانی ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم جو کرنے والے چاہیے تھا شمویر علیہ السلام نبی موجود تھے چاہیے تھا کہ وہی امیر جہاد جو تھے کیوں چاہیے تھا نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھتے تھے کتنی آپ نے سرایا بھیجے ہیں جی سریے بھیجتے تھے آپ نہیں بھیجتے تھے جنہوں نے حدیث بات پڑی ہے موتا میں آپ نہیں گئے تھے چار آدمی شہید ہو گئے آپ نہیں گئے دوسروں کو بھیجا کتنی سرایا ہے جو حضرت نبی نہیں جاتے تھے آپ گھر میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو بھیجا کرتے تھے صاحب چاہیے تھا کیوں چاہیے تھا حضرت کچھ لوگ تبرک کے منکر ہیں چاہے اب دیکھو قرآن میں یہ صاف چیز آ چکی ہے میں پیچھے سمجھایا ہوں تمہیں کہ غیر اللہ کو برکات دہندہ سمجھنا شرک ہے برکات دہندہ سمجھنا چاہے لیکن کسی بزرگ کے آنے کی وجہ سے اللہ برکت نازل فرمائے قرآن پاک گھر میں رکھنے کی وجہ سے برکت نازل ہو قرآن کی تلاوت سے برکت نازل ہو کسی نیک آدمی کو گھر میں بلاؤ تاکہ برکت ہوگی کسی نیک آدمی کا جبا اس کی آسا اس کا جوتا گھر میں رکھو یا اللہ کا نام لکھ دو نبی علیہ السلام کا نام لکھ دو کہ برکت ہوگی اس کا انکار جو ہے وہ شریعت کا انکار ہے قرآن میں موجود ہے یہ چیزیں قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے نبی علیہ و تسلیم نے حجت الوداع پر اپنے بال تقسیم کروائے تھے خود کیا کروائے تھے تو سن رہے ہو ہاں عبداللہ عبداللہ ابن ابئی رئیس المنافقین جب مرا تھا تو اس کا بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا وہ مخلص حضرت کا مرید تھا پڑھائے نے نہیں پڑھایا وہ مخلف مرید حضرت کا وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس کہ حضرت آپ اپنے قمیص مبارک عنایت کرو میں اپنے باپ کو جنا کفن میں پہناتا ہوں چنا اس نے کفن میں پہنایا تھا نبی علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا تھا تو اگر یہ تبرکات ممنوع ہوتے تو نبی علیہ السلام کہنا دیتے کہ یہ نہ ہے آپ نے اپنا قمیص کیوں دیا سمجھ رہے ہو خیال کرنا برکات دہندہ نہ سمجھے بندہ یہ شرط ہے باقی نیک لوگ اور ان کی یادگاریں جو ہیں ان سے برکت کا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے آنا برکت کا یہ قرآن میں موجود ہے فلما کو ہو اب سے لاکھوں کی تعداد میں چل پڑے چلو بھی جہاد کے لیے اب حضرت تعلق علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا نا زیادہ ہوں تو علم اللہ نے ان کو دیا تھا سمجھدار تھے اب انہوں نے سوچا کہ یہ سارے نکل پڑے ہیں یہ تو خود بھی بھاگیں گے دوسروں کو بھی بہت بنائیں گے ان کا ہو تو امتحان ہوگا آگے دریائے اردن آ گیا کیا آ گیا ابھی موجود ہے آپ نے فرمایا میاں بات یہ ہے کہ میں تمہارا لیتا ہوں امتحان جو آدمی اس دریا سے پانی بالکل نہیں پیے گا یا جو آدمی ایک آدھ چلو پیے گا میں اس کو ساتھ لے چلوں گا اور جو آدمی پیٹ گھر پر پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہ چلے گا چنانچہ ہوا ایسے کہ اکثر لوگوں نے تو پیٹ بھر کر پانی پیا سمجھا پھر بالکل تھوڑے تھے جنہوں نے نہ پیا اور کچھ وہ تھے جنہوں نے غرفہ اور غرفہ قائم کیا جان بچانے کے لیے کیونکہ پیچھے سے آ رہے تھے پیاس بہت تھی سمجھا نا جی اصل میں آپ نے یہ خیال فرمایا کہ جو آدمی اب پیاس برداشت نہیں کر سکتا میدان جہاد میں کیا محنت کرے گا اس لیے واپس جاؤ تین سو تیرہ آدمی کو لے کر آپ تشریف لے سارے لاکھوں کی تعداد میں واقع فلم سی فلم والا پر جب کہ جدا ہوئے حضرت تعلق علیہ السلام بیت المقدس سے امال کا طرف بیت المقدس سے امال کا طرف جو لشکروں کو لے کر فرمایا بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں استقلال و بے استقلالی میں استقلال و بے استقلالی میں آزمانے والا ہے تمہیں بے نہ دریا کے پمن شارے ملو اب اگر تین قسم آ رہے ہیں کتنی قسم تین طرح سے آ رہے ہیں ساتھ کاملا اکمل سمجھا سی وہ انسان جو پیے گا اس سے افراد کے ساتھ پیے گا زیادتی کے ساتھ بہت زیادہ پیے گا سمجھا سی تو فلے سب منی وہ نہیں ہے مجھ سے مجھ سے نہیں ہے کیا مطلب مجھ سے نہیں ہے ایسی ہاد ہل ہر بے ایسی ہاد بے بلم جو خرج ہو مانے ولم جو خرج ہوں کا حوالہ ہے ایمان سے نہیں نکل جائے گا ایمان تو رہے گا اس جنگ کے اندر جہاد میں میرے ساتھ نہیں جا سمجھا جی وہ ملم یا کامو ایسا دون اکبر عظیمت ہے اور وہ انسان جو نہیں چکھے گا اس کو تب بے شک وہ مجھ سے ہے اللہ ہمارے وہ تارا پا تحفا سوم مگر وہ جو بھرے بھر لے گئے غرفتاً ایک چلو بے اپنے ہاتھ کے ساتھ بس ایک چلو بھر کر پھر لے وہ میرے ساتھ چلے گا بشارے روح میں ہو بس بے تحاشا پیا انہوں نے بس بے تحاشا وہ پھر پہلا پیسہ جو تھا اس نے بے تحاشا کیا وہاں سے اللہ کلیلن مگر تھوڑے لوگ ان سے یعنی باد عظیمت کے عامل بادے باد عظیمت کے عامل بادے باد عظیمت کے عامل تھے جنہوں نے بالکل نہیں کیا باد رخصت کے عامل جنہوں نے ایک سلو کیا سمجھا وہ لوگ جب کے گزرے وہ اس دریا سے وہ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ساتھ حضرت کے کالو کہنے لگے کون کہنے لگے فرقہ دوم کامل وہ جنہوں نے ایک غرفہ کیا تھا وہ کہنے لگ گئے نہیں کوئی طاقت سے ہمارے آج کے دن ساتھ جالوس اور اس کے لشکروں کے کہتے ہیں کہ جالوس کا ایک روایت میں نبے ہزار ایک روایت میں تین لاکھ اس کا لشکر تھا ادھر سے تین سو تیرہ اگر تعلق کا لشکر تین سو تیرہ اور ادھر سے ایک روایت میں نبے ہزار ایک روایت میں تین لاکھ ہے جتنے بھی تھے قال اللہ دینا نمبر تین اپنا لوگ جو تھے جنہوں نے بالکل نہیں کیا تھا وہ کہنے لگے وہ جو یقین کرتے تھے کہ بے شک وہ ملنے والے اللہ پاک کو کم من فیتن خلیجات کتنی جماعتیں ہیں تھوڑی سی سمجھا جو غالب گئی جماعتوں بہت اوپر ایکلہ ہے اللہ کے فضل سے اور اللہ پاک خاص ہے صدر کرنے والوں کے یعنی استقلال ہے اثر کیا ہے اور جب کہ ظاہر ہوئے وقت جالو تو اس کے لشکروں کے کہنے لگے بنا اے ہمارے پروردگار جی اثر والے ڈال تو ہمارے اوپر خبرن استقلال کو اثر پل کا صبح چل کا ہے صبح صبح کل بھی جلدی کرن ڈال تو ہمارے اوپر سبر کو استقلال غیر سے استقلال ہے اقدامنا نمبر دوم صبات قدمی اور مضبوط رکھ تو ہمارے قدموں کو مقابلہ کے وقت اور مدد کر تو ہمارے اوپر کون کا پھیلے سمجھا تھی کیا اس وقت میں بھی نبی کا بال یا کپڑا یا کوئی اور چیز سوائے قرآن حدیث موجود ہے یا نہیں جس طرح روحی میں بال دکھایا جاتا ہے آپ کے نال مبارک کا نقشہ یا بستر وغیرہ کا رکھ رہی ہے تو نہیں ہے یہ نقشے مقشے نہیں ہے منہ تو سن آیا ہم نے اللہ کے قانون کے خلاف ہو گئے کیونکہ یہاں تین موتیں یہ خارے کیا جاتا ہے بنی شریر کو موت آئی تھی نا کوہے پر یہ سب خارے کیا جاتا ہے آدم عذاب کے نہیں مقصد اس کے ذریعے برکات کا نزول ضرور ہوتا ہے عذاب کی بات نہیں کر رہا ہوں آج کل دکانوں والے اوپر بسم اللہ ٹی وی ورک شاپ لکھتے ہیں اور اندر سارا ہیں رکار جی، وہ جو گناہ کا کام ہے تو وہ تو گنا کا کام ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ گنا کا کام کرتے ہو ہوتی رہے گی تم بھی ماشاء اللہ بزرگ ہو سبت اقدام اور مضبوط کر تمے کو اور مدد کر تو اوپر قوم کا شرین پر شکست دی انہوں نے ان کو بے اللہ ساتھ فضل اللہ اللہ کے فضل کے ساتھ تین سو تیرہ نوے ہزار جی تین سو تیرہ نے نوے ہزار کو شکست دے دی سمجھا سی اب یہاں عبارت ہے خلاصہ تھا یہ کہ تمام اسباب سے ہوتے ہوئے مدار فتح استمداد باللہ ہے مدار فتح کیا ہے امتمداد ہے اللہ سے مدد نہ اللہ نے عنایت فرمائی قاتل داود کا اور قتل کیا حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو داود علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے ابھی نبی نہیں بنے تھے ابھی رعایا کے اندر تھے تو حضرت نے جا کر جالوس کو قتل کیا اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوس کو جو لشکر میں تھے اور اب تک نبی نہیں بنے تھے جو لشکر میں تھے اور اب تک نبی نہیں بنے تھے وہ آتا اللہ اور اس کے بعد عطا فرمایا حضرت کو اللہ پاک نے بادشاہی اور حکمت یعنی نبوت علامہ مما یشا اور سکھلایا اس کو ان چیزوں سے جو چاہا اللہ پاک نے یہ سب کچھ اللہ نے سکھایا بس دف اللہ مشروعیت کتاب نمبر ون وجہ مشروعیت کتاب کتاب کی مشروعیت کی پہلی وجہ ہے اور اگر نہ ہوتا دفاع کرنا اللہ پاک کا لوگوں کو یعنی بعد کو ساتھ بعد ہم کے نیچے لکھا ہے مفتدین اور بے بادن پر لکھا ہے مسلح مفت کو مسلحین کے ذریعے اگر اللہ دفاع نہ کرتے جہاد کا حکم نہ دیتے تو البتہ فاسد ہو جاتی ساری زمین فساد ہی فساد ہوتا اور لیکن اللہ باغ صاحب فضل کو جہان والوں سے دل کا آیات اللہ جملہ موت گا برائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب تالوس اور جالوت کی لڑائی ہوئی تھی لیکن آپ پوری پوری بات بیان کر رہے ہو معلوم ہوا آپ میرے پیغمبر ہو میں نے آپ کو بتایا آپ نے آگے بتایا یہ ہیں اللہ پاک کی پڑھتے ہیں ہم ان کو آپ پر ٹھیک ٹھیک کا اس سے ثابت ہوا جائے اس سے ثابت ہوا نتیجہ ہے یہ اس سے ثابت ہوا کہ بے شک آپ البتہ رسول ہوتے ہیں تل کر رسول و یہ وجہ جہاد نمبر دوم ہے چاہے حضرت لیے تو یہ وجہ جہاد اور یہ رسول فضیلت دی ہم نے بعد ان کے کو اوپر بات کے بعد ہم بن کر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حاشیہ پر وہ عبارت ہے اجما آتل امت ہو کہاں ہے نیچے ہے نیچے سارے نہ بولا کرو اجماعت الما تو کا اس بات پر و میں انبیاء بعض سے افضل ہیں سمجھا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں وہ کبیر کا ہو رہا ہے جی۔ حضرت جزوی خبیر کے بعد کام گرو کو اللہ نے دی ہے مثلاً موسا علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ بار بار Yeah. میں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کے برابر عقل دیا ہے تو کافی کسی نے پرچیل کی تھی کہ جزوی فضائل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مجموعی طور پر نبی علیہ السلام کی شان سب سے کیا ہے زیادہ ہے کرو مانا فضیلت دی ہم نے بعد ان کے کو برباد کے میں نے فضیلت جزوی جی، جی۔ اب آگے فضیلت جزوی کا ذکر بعد ان میں سے تو وہ ہیں جنہوں نے جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے جو کلام کیا اللہ نے ان کے ساتھ بلا واسطہ فرشتہ جی۔ بلا واسطہ فرشتہ اور علیہ السلام کے ساتھ برا صاحب فضیلت کلی جی۔ اور اونچا کیا بعد ان کے کو درجات کے اندر کلی طور پر اور عطا فرمایا ہم نے یہ سب نے مریم علیہ علیہ السلام کو بعد دیا درائل اور تقویت پہنچائی ہم نے ان کو ساتھ کے ہر وقت جبری حضرت کے ساتھ رہتا تھا کیا ہو گیا جبریل علیہ السلام ہر وقت ساتھ رہتا تھا علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا ہر وقت جبری علیہ السلام اور تقویت پہنچائی ہم نے حضرت کو ساتھ پاک کے بلو شاہ اللہ ہو اب یہ آج سمجھ نہیں آئے خیال کرنا اور اگر چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ لڑتے وہ لوگ جو بعد ان پیغمبروں کے آئے پیغمبروں کے بعد جو لوگ آئے وہ نہ لڑتے دین میں اختلاف کرتے سنو بات یعنی نہ اختلاف کرتے اور نہ لڑتے نہ اختلاف ہوتا اور نہ اقتصاد ہوتا نہ اختلاف ہوتا اقتصاد مبنی ہے نا اختلاف اختلاف پہلے ہوا تو پھر اقتصاد بھی ہوا پتا تعالیٰ نہ لڑتے وہ لوگ جو بادل پیغمبروں کے تھے من باد ما جا اتحم البینات بعد اس کے جو آ گئے ان کے پاس واضح دلائل جس جن کا مقتضا تھا اتفاق جن کا مقتضا کیا تھا اتفاق تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا ولا کن اختلف ہو ولا کن اختلف ہو لیکن انہوں نے اختلاف کر لیا دین میں اب پیچھے کیا آیا ماپ تعالیٰ کا مانا نہ اختلاف کرتے اور نہ لڑتے نہ اختلاف کرتے اور نہ لڑتے لیکن انہوں نے کیا کر لیا اختلاف کر لیا پس بعد ان میں سے وہ جنہوں نے ایمان لایا اور بعد ان میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا تو اس کے بعد نوبت قتل و قتال کی آئی اس کے بعد نوبت قتل کی آئی بلو شاہ اللہ ہو اور اگر چاہتے اللہ پاک تو ماں پتا تالو نہ لڑتے وہ لوگ باوجود اختلاف کے باوجود ہاں اختلاف کے باوجود بھی نہ لڑتے ہوتا ہے اختلاف لگن لڑائی نہ کرتے لیکن اللہ پاک کرتا ہے اپنی قدرت سے ما جڑی دو جو کچھ کے ارادہ کرتا ہے جب فالو کے نیچے قدرت سے لکھا ہے کرتا ہے اپنی قدرت سے ما جڑی دو جو کچھ کے ارادہ کرتا ہے حکمت سے من بسم اللہ الرحیم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا ولا خلة شفاعة والكافرون هم الظالمون <coughs> دوسرے حصے کے دو بڑے مضمون تھے کتنی جہاد فی سبیل اللہ اور انصاف فی اللہ امور انتظامیہ <coughs> امور انتظامیہ اور امور مسلحہ یہ دو چھوٹے مضمون تھے اور یہ دو بڑے مضمون تھے جہاد اور انصاف والا انفاق کا ذکر ماکمل میں بھی گزر چکا ہے جہاں نیچے لکھا تیسری مرتبہ انفاق فی سبیل اللہ کا بیان یاد آ انفاق ہم اور تیسری مرتبہ زیادہ ہو چکا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو خاص طور پر جہاد کے اندر خاص طور پر جہاد میں جا الذین آمنو منحو اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا انفقو کا منع کرنا ہے خرچ کر لو خرچ کرو نا خرچ کر لو کیونکہ ایک دن آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو پھر جب دن آ جائے گا تو خرچ نہیں ہو سکے گا اس دن انفقو مما رزقناکم خرچ کر لو تم کچھ اس سے جو دیا ہے ہم نے تمہیں پہلے اس کے کہ جاتے یا جومن آ جائے ایک دن لاب ہے نہیں ہوگی کوئی خرید و فروخت بیچ اس کے اس دن کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی رحمانی کیا پتا کرنی لا بے فی ہے نہیں کوئی خرید و فروخت ہوگی بیچ اس دن کے سمجھا ولا خلتن اور نہ کوئی دوستی لا خلتن کے اندر مطلق دوستی کی نفی نہیں ہے کیونکہ مومنین کی رام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوستی نبھائیں گے ایک بھی ہوگی یہاں ایک مخصوص دوستی کی نفی ہو رہی ہے اوپر لکھا ہے ایسی دوستی کہ اعمال خیر تم کو دے دیں جی۔ ایسی دوستی کہ اعمال خیر کوئی اور اپنے عمل تمہیں دے دے ایسی دوستی نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی بلا شفات اور نہ کوئی سفارش ہوگی شفاعت تو برحق کا قیامت کے دن نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے تو ہاں، علماء سفارش کریں گے تو یہاں جو ہے نیچے لکھا ہے بلا عزل کیا لکھا ہے ہاں شفاعت نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو شفاعت قہری اور شفاعت بلا اذن جو ہے اس کی نفی ہو رہی ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بندہ سفارش کرے اور زوری زور خدا سے منوا لے ہوئے ایسا کوئی شفیع نہیں ہوگا کرونا بلا شفات اور نہ کوئی سفارش بلا اذن ہوگی بل کافر ہونا یہ جملہ تالی لیا ہے یہ ما قبل کے لیے علت ہے پہلے مانا کر لو اور کافر ہم الظالمون وہی ہی ہیں بڑے ظالم کیا مطلب ہے اے ایمان والو کافر بڑے ظالم ہیں اور وہ خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کو آئے دن تنگ کرتے رہتے ہیں اس لیے مال خرچ کرو اور جہاد کر کے کافروں کو ختم کرو کچھ سمجھ آئیے بات بل کافرون الظالمون جو جملہ تعلیم یا ماقبل کی علت ہے تو خرچ کرو خرچ اس لیے کرو جہاد کے اندر خرچ کرو چونکہ کافر بڑے ظالم ہیں ظالم کو ظلم سے روکنا جو ہے یہ اس لیے انفاق ہو رہا ہے خرچ کرو تاکہ ان کو روکا جا سکے اور کافر وہی ہے ظلم کرنے والے اللہ لا الہ اللہ حضرت یہ جملہ یہ جملہ جو ہے یہ بھی ہم ظالمون کی بھی علت ہے میں سمجھایا تھا سورہ باقارہ کی ابتدا میں جب خلاصہ عرض کیا تھا کہ سورہ باقارہ کا دعویٰ باقارہ میں کتنی بار آئے گا تین بار آئے گا پہلی بار یا جو بزو کے اندر نفی شرف دعا کے لیے دوسری بار الہ حکم الہ واحد اللہ اس کے اندر نفی شرک فیلی کے لیے اس کے بعد جہاں اللہ لا الہ الا تیسری مرتبہ آ رہا ہے جہاں نفی شفاعت ہے قہریہ کے لیے کہ میرے دربار میں شفیع قاری کوئی نہیں ہوگا جو زوری دور منوا لے اللہ آپ سے یہ تو ہو ہوگی اور مقبل سے ایک ربط وہ ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ لا الہ الا اللہ جو ہے ہم الظالمون کی علت بھی ہے کافر بڑے ظالم ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور کافر دوسروں کو ہے اس لیے یہ ظالم ہے ظلم کی علت ہے اللہ لا الہ الا اللہ کی ذات پاک نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف اسی کی ذات منت پکار پھیرے نظر نیاز آپ مالی بدلی لسانی لئے عالم حاجت روا مشکل کشا حاضر کوئی نہیں ہے اللہ ہو مگر سرفوسی کی ذات یہ دعویٰ ہے اللہ اللہ اللہ کیا ہے دعویٰ اب اب اس کی دلیلیں مذکور ہو رہی ہیں علتیں اور دلیلیں آ رہی ہیں آپ کے پاس الحج و برکہ لکھا ہے دلیل تو لی اور القیوم پر علت فن ہاں علت کا لگ یا تو الحجو کے نیچے بھی علت اولا لکھ لو تم آگے علت ساری آ رہی ہے الحجو کے نیچے علت اولا وہ کونے والا دروازہ بند کر دو تو رو الحیو پہلی علت ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آواز کو چکا کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیوں الحیو اس لیے کہ صرف وہی اللہ سدا زندہ رہنے والا ہے الحیو کا مطلع کر زندہ نہیں کرنا بلکہ الحیو کا معنی سدا زندہ رہنے والا وہ زندہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی الحی الذی لا نوی میں تو دیکھو میں ایک مسئلہ عجیب سمجھا دوں گا حی سے مراد مطلب زندہ نہیں بلکہ وہ زندہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی علی الحی الذی لا یموت اس ذات پاک پر سارا زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا بات مری اچھا لیکن ایک اور بات بھی ہے بڑی عجیب وہ یہ ہے کہ ہم لوگ باوجود زندہ ہونے کے میت ہیں باوجود زندہ ہونے کے میت ہیں سارا جہان اللہ صاحب کے علاوہ فانی ہے نہیں ہے پر مسئلہ کے اندر فانی ذاتن ہے یا فانی صفتن ہے یا تو صفتن فانی ہے تو اس کو فنا کی صفت لگ چکی ہے اور وہ فنا ہو چکا ہے جس طرح کے جتنے انسان مر گئے وہ فنا ہو گئے اور ہم لوگ جو زندہ موجود ہیں ہمیں فنا کی صفت بالفعل فیل نہیں لگی لیکن ذاتی طور پر ہم فانی ہیں ہماری ذات فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے تو اللہ کے ذات پاک کے مقابلے کے اندر سارا جہان جو ہے وہ فانی اور میت ہے یوں ہی سمجھو کہ اس وقت زندہ صرف ایک اللہ ہے پتہ نہیں وہ بات سمجھ آئی نہیں ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں زندہ ہونے کے باوجود موجود ہونے کے باوجود ساری دنیا چاہے معدوم ہے موجود ہونے کے باوجود چاہے خدا کے مقابلے کے اندر ساری دنیا معدوم ہے اور جب لفظ حیون بولا جائے تو گویا حیون کا اطلاق صرف ایک ذات پر ہوتا ہے اور وہ ذات کون سی ہے اللہ والے کوئی ہے نہیں ہے دنیا کے اندر ہے ہے تو ایک اللہ ہے سمجھ رہے ہو اس لیے بھی لفظ حی کو لے ہونا کافی ہے مطلب آنا زندہ ہے بس زندہ ہے باقی سارا جہان بھائی سارا جہان فانی ہے اس کے مقابلے کے اندر سارا فانی ہے نہیں تھا آ گیا پھر ختم ہو جائے گا یہ کوئی زندگی ہے زندگی تو ہے جو سدا زندگی ہو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے زندہ ہوتے ہوئے بھی جہان سے موجود ہوتے ہوئے بھی یہ سارا جہان کیا ہے میت ہے یہ سارا جہان معدوم ہے یہ اشجار یہ جبال یہ بہار انہار زمینیں آسمان ستارے سورج یہ سب کے سب موجود ہیں لیکن موجود ہونے کے باوجود معدوم ہیں کیا ہے معدوم ہے اور مجھے ہئی ہونے کے باوجود مجھے ہے ہئی اور زندہ فقط کون ہے الحیو سدا زندہ رہنے والا جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جی لکھائے الحج الدی تو جب ہر چیز فانی ہے فنا ہونے والی ہے خاص خاصی بتن تو معبود بننے کے لائق بھی میں طرف دیکھو گی میں ایک بات سمجھا دوں مثال کے طور پر آج کا ڈی سی جو ہے نا شہر کا جو ضلع کا افسر ہے بڑا جی وہ تمہارا گہرا دوست ہے جب بھی تمہیں کوئی کام پیش آتا ہے بھاگ ہو فوراً کے کام سے پکڑ کے تم کروا لیتے ہو ایسا ہے نا جی؟ لیکن آج شام کو ڈی سی کا تبادلہ ہو گیا وہ چلا گیا لاہور تو آپ بھی تو فارغ ہو گئے کیا ہو گئے فارغ ہو گئے نا جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے وہ انسان زندہ ہے اس کی مشکل کشی کر رہا ہے جب وہ مر گیا تو مشکل کشی ختم ہو گئی لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ اول سے لے کر آخر تک آگالی آبادی ہے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی تو وہ ذات جو ہے جو انسان جب چاہے جہاں سے چاہے اس کی مشکل ہی ہو کرے گا سمجھ آیا ہے ایک زندہ ہے لیکن مر گیا تو مشکل کچھ ہی ختم جو مر گیا تو بعد والوں کی مشکل ہی کون کرے گا جی مجھے جی اور کوئی آ جائے گا مجھے اور کوئی آ جائے گا لیکن ایک ذات ایسی ہے جو سدا زندہ ہے اول سے لے کر آخر تک ہر انسان کی ہر وقت ہر جگہ سے مشکل کر رہی ہے تو مشکل کچھ ہونے کے لئے دوسری ہستی ہے پہلی ہستی نہیں ہے سدا زندہ ہے القیوم دوسری علت ہے سارے جہان کو سنبھالنے والا القیوم کا مانا سارے جہان کو قائم رکھنے والا سارے جہان کو سنبھالنے والا یہ جہان اسی کے دم سے قائم ہے اسی کی مہربانی سے قائم ہے انسان ہے تو اسی کی مہربانی سے موجود ہے یہ پہاڑ ہے تو اسی کی مہربانی سے موجود ہے یہ نظام شمسی کمری جو چل رہا ہے اسی کی مہربانی سے چل رہا ہے وہ اگر رنہے کے لیے آپ پھیر لے رہے تو سارا نظام درم برم ہو جائے تو جب ایسی بات ہے تو مشکل کشا ہونے کے لئے ہوئی ہے اور القیوم ہو سد سارے جہان کو سنبھالنے والا قائم رکھنے والا لاتا ہوتے چل گئے نہیں پکڑتی اس کو اونگ بلا نومن اور نہ نیند اس پہ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے کھانا کھیلا تم کمانا سمجھتے ہو نا جی اول نوم کیا کہتے اول نوم نیند بعد میں آتی ہے نیند سے پہلے اونگ آتی ہے سمجھا نہیں جی؟ تھوڑا تھوڑا جس طرح ہوتا رہتا ہے یہ اول نوم ہے یہ بھی غفلت کی ابتدا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ذات پاک جو کبھی کسی لمحہ بھی کسی چیز سے غافل نہیں ہوتی ہر وقت وہ باخبر ہے اور ہر وقت وہ ہے لاتا ہو نہیں پکڑتی اسے اونگ بلا نوم اور نہ نیند لہو ماف اسلام آباد اللہ کے ہے صرف اسی اللہ کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں تمام آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں اسی کے لیے ہیں کیا مانا یعنی خالق وہی ہے مالک وہی ہے متصرف وہی ہے خالق وہی ہے مالک وہی ہے اور مسلسل ہوئی ہے پیدا بھی ہر چیز کو اسی نے کیا اور کسی نے نہیں کیا ہارا خلق اللہ ارونی مارا خلق اللہ دینا مندو نہیں سارے جہان کو پیدا بھی اسی نے کیا سارے جہان کا مالک بھی ہوئی ہے اور سارے جہان کے ذرے ذرے میں تصرف کرنے والا بھی جو ضبر المر خواہ میرا سمجھا صرف اسی اللہ کے لیے ہے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں کے اندر اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں کے اندر ہیں اللہ علت خانے کیا لکھا ہے اور حضمت تعالیٰ کا بیان ہے اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں تم کہتے ہو یہ اندے امبیا یہ خدا سے زوری زور منوا لیتے ہیں منوا لیتے ہیں ہے کون جو میرے دربار میں سفارش کرے میری اجازت کے بغیر کون ہے وہ منزا اللہ کون ہے یہ کون ہے یہ یعنی وہ جو سفارش کرے اس اللہ کے ہاں اللہ دیتے ہی بغیر اس کی اجازت کے اللہ دیتے ہی کا مانا بغیر اس کی اجازت کے ہے کون وہ دار جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے دربار میں سفارش کرے سمجھا سی کوئی اس کے دربار میں بولنے کی طاقت نہیں رکھتا یا لما بین علت چھٹی علت ہے اللہ فرماتے ہیں جانتا ہے جو کچھ کے ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے سمجھا سی ماں بہن اے دی ہم خالفا ہم اے دی ہم خالفا ہوں کا ضمیر جو ہے یہ من کی طرف جا رہا ہے سمجھا سی جانتا ہے اللہ پاک جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے سمجھا یہ کمال علم کا ذکر ہے بلا جو تو ہونا ساتویں علت ہے اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ ساتھ کسی چیز کے اس کے معلومات سے علم کا معلومات سے مگر اتنا قدر کے شاہ وہ چاہتا ہے جتنا قدر کے وہ خود چاہتا ہے یہ دری بند کر دو یہ آواز بھی کم کر دو جانتا ہے اور نہیں یہ کر سکتے یہ ساتھ کچھ کسی چیز کے اس کے معلومات سے مگر اتنا قدر کے وہ خود چاہتا ہے اللہ پاک کسی چیز کا علم بندے کو جتنا دینا چاہتا ہے اتنا علم ہوتا ہے زیادہ علم نہیں ہوتا سمجھا نا بھائی درخت کھڑا ہے درخت کے اندر چاہے اس کا علم نہیں ہے بندے کے اندر چاہے اس کا علم نہیں ہے جب تک اللہ نہ دے اور جتنا قدر اللہ دیتا ہے اور یہاں تک کا سب کے ساتھ کسی چیز کو اس کے معلومات سے مگر اتنا قدر جو وہ چاہتا ہے واقعہ پورسی پورسی اللہ سامنا علت ہے علت حضرت کرسی کا مانا کرسی کے تین معنی کیے گئے کتنی معنی ایک کرسی یو کا مانا ہے حقیقت کرسی کرسی بے معنی کرسی ہے باقی اس کی حقیقت اور اس کی عظمت وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اللہ کی کرسی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کی حقیقت اور اس کی عظمت کہ وہ کتنی عظیم الشان ہے عظیم الجسہ عظیم الشان ہے اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا دوسرا مطلب اس کا کرسی یہ ہو کا مانا علم ہو بھی کیا گیا ہے باقی کرسی یہ ہو اے علم ہو اس کا علم فراغ اور تیسرا معنی جو یہاں لیا گیا ہے کرسی یہ ہو بے معنی سلطنت مانا ہاں سلطنت ہے کیونکہ کرسی جو ہے کرسی پر بیٹھتا ہے آدمی سلطنت والا اب کرو مانا بس یا کُرسی فراخ ہے سلطنت اس کی فراخ ہے ہاں غصہ سلطنت لکھا ہے یہاں پیچھے مقبل کے اندر اپنا یار ایسی ہم کے اندر کمال علمی تھا اب یہاں باقی کرسی ہو بن کر گسا آتے سلطنت لکھ لو لکھ لو ہمت کرو واقعہ کے اوپر جگہ پڑی ہے سمجھا وسعت ہے سلطنت سلطنت اور بادشاہ کی وسعت کا ذکر ہے سلطنت فراخ ہے سلطنت اس کی اس کی سلطنت اور اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کو آسمان و زمینوں سے اس کی سلطنت فراخ ہے بلا یا اوز ہو لڑ لاتے تاث ہاں نام علت ہے اور نہیں تھکاتا اس کو حفاظت کرنا ان دونوں کی سماوات و عرض کی حفاظت جو ہے اللہ پاک کو نہیں تھکاتی اللہ حفاظت کر کر کے تھک نہیں دیا بہبل علی العظیم یہ اب کتنی آ گئی دسویں علت آ گئی اور وہ اللہ تبارک بتا رہا العلی بلند و بالا ہے العظیم و بڑی عظمتوں والا ہے بلند و بالا اور بڑی عظمتوں میں پیچھے سمجھا آیا ہوں او مومن کی ابتدا میں پہلے دن سبق کے اندر فل حکم علی کبیر کہ علی جو ہے علم سے مستق ہے اس کا تعلق ہے صفات منفی کے ساتھ منفی صفات جو ہے ان کے ساتھ ہے کہ اللہ کا جسم نہیں اللہ کی بیوی نہیں اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا نائب نہیں شریک نہیں یہ نہیں نہیں جو صفات ہے سمجھا کہ پرچی ابھی سے شروع ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں سمجھا مسلبیہ ان کے ساتھ تعلق ہے علم کا کہ اللہ اونچی ذات ہے یعنی تمام نقائص سے پاک ہے اور العظیم جو ہے اس کا تعلق صفات ایجابیہ کے ساتھ ہے اللہ عظمت والا ہے تمام صفات عظمت جو ہے وہ اللہ پاک کے لیے ہے لکھا ہوا ہے تمہارے پاس کہیں جی العلی العظیم کا اچھا۔ سر بار میں نے سمجھا دیا اور وہ اللہ تبارک و و تعالیٰ بلند بالا العظیم بتالا والا ہے اب آگے لا فی حافظ اللہ کا مسئلہ ہے یہ میرے کو میں سمجھا دوں گا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو لڑا جاتا ہے جہاد کیا جاتا ہے میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاد کرو جہاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور کر کے مسلمان کیا ہے لوگوں کو مجبور کر کے جہاد کا مقصد ہے فسادیوں کو ختم کرنا سمجھ رہے ہو جہاد کا مقصد کیا ہے فسادیوں کو ختم کرنا اور جہاد کا مقصد کسی کو مجبور کر کے مسلمان کرنا نہیں ہے کیوں اس کی دو وجوہات پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مجبور بندہ جی مجبور جو کیا جائے بندے کو اس چیز پر کیا جائے جس چیز کی عظمت اور جس چیز کی سچائی اور جس چیز کی حقانیت جو ہے وہ واضح نہ ہو گئی سمجھا لیکن اسلام سے ایک ایسا مذہب ہے جس کی حقانیت ہر بھی عقل کے سامنے واضح ہے جی جب ایک خیر کا کام ہے اچھا کام ہے تو اس پر مجبور کرنے کی کیا ضرورت ہے مجبور کیا جائے کسی کو زوری زور جس کی حقانیت یا جس کی صحت جو ہے وہ ثابت نہ ہوئے یہ تو ایک عمدہ چیز ہے یہ تو ایک واضح چیز ہے اس لیے اس پر کسی کو مجبور کرنے کی کیا ضرورت ہے نمبر دو جبر کسی کے دل پر نہیں ہوا کرتا جبر ظاہر پر ہوتا ہے اور دل پر اور ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ ہے تو دل پر ہم کیسے جبر کریں سمجھ رہے ہو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جہاد بھی سبیل اللہ کا مقصد کسی کو مجبور کر کے مسلمان کرنا نہیں ہے دوری دور بلکہ یہ جو کافر فسادی ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اسلام کے آگے روڑے اٹکاتے ہیں ان کو ختم کرنا مقصود ہے جہاد کا مقصود ہے تو فسادیوں کو ختم کیا جائے بات سمجھیں گے اب اس کا مانا کرنا لا اکراہ فی الدین نیچے کچھ متعلق نہیں کوئی زبردستی اور جبر دین دین کے اندر دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے قد تبیا علت ہے کیا ہے علت ہے اس لیے تاخیر ظاہر ہو چکی ہے اخلاح من گئی گمراہی سے ہدایت گمراہی سے بالکل الگ اور ظاہر ہو چکی ہے اس کا اظہار ہو چکا ہے اس کو اب مزید نکھارنے کی جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ واضح ہو چکا ہے جدا ہو چکی ہے ہدایت من گئی گمراہی سے ظاہر ہو چکی ہے بالکل نفی یعنی لا الہ نفی یعنی وہ انسان جو انکار کرتا ہے تاغوت کا کس کا تاغوت کا مانا تاغوت کا مانا جناب کلو ما عبید من دون اللہ تعالی کیا ہے کلو ما عبید من دون اللہ تعالی ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی خواہ وہ جن ہوئے یا کوئی فرشتہ ہوئے یا کوئی انسان ہو لکھا ہوا ہے ہاں ہاشیے پر نا کہیں ہاشیے پر ہاشیہ نمبر دو لگا ہے نا کہیں بعد جگہ اس سے مراد شیطان ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کل عبیدہ خادن یہاں مانا یہی ہے سمجھا سی بیداوی روح المانی ابو سعود مدارک صفوت التصاثیر سمجھا یہ ساری کتابیں جو ہے تفسیر والی ان کے اندر جو ہے یہی لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد ما عبیدہ من دون اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی خواہ وہ جن ہو خواب وہ ملک ہو خواب وہ انسان ہو نبی ولی جن فرشتہ سارے اس کے اندر داخل ہیں سمجھ رہے ہو ہے پر انسان جس نے انکار کیا تاغت کی عبادت کا بجو امن بلّہ یہ اس بات ہے یعنی اللہ یعنی, یعنی ہاں استم سکا تھمرا ہے طریقہ ہے سمرا تو پس تحقیق اس نے مضبوط پکڑ لیا بل بالعروت الوسقا ایک کڑے مضبوط کو کڑا مضبوط لن فام لہا فضیلت عروا نہیں کوئی ٹوٹنا واسطے اس کڑے کے اس کڑے کو ٹوٹنا نہیں ہے عبد الشکور ترمدی علیہ علیہ نے کتاب لکھی ہدایت الحیران کی جواہر القرآن کے رد کے اندر اس میں اس نے جہاں اور اعتراض کیے ہیں ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ جواہر القرآن کے اندر نبی علیہ السلام کو تابوت کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے سمجھے اس نے اعتراض کیا ہے لیکن یہ تجاہل ہے جہالت نہیں تھا تو مولوی کتابیں تو دیکھتا تھا لیکن یہ تجاول ہے سمجھا کتب لغت تلاش کرو کتب تفسیر تلاش کرو اگر اس کے اندر یہ مانا عبید من دون اللہ تعالی نہیں ہے تو پھر ہم مجرم ہیں اور اگر یہ معنی لکھا ہے مفترین نے بھی لکھا ہے لغت والوں نے بھی لکھا ہے تو پھر اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ تجاور ہے سمجھا نا مفترین کرام نے بھی لکھا ہے یہ معنی اور اہل لغت لسان العرب تاجل عروس وغیرہ بڑی بڑی لغت کی جو کتاب ہے جامع محققین انہوں نے بھی یہ معنی لکھا ہے کلو ما عبیدہ من دون اللہ تعالی خیال کرنا شاید کبھی تمہاری نظر سے یہ اعتراض گزرے اور متاثر ہو بیٹھو کہ جی، بڑا غلط لفظ ہے سمجھا نا سر تابوت کے کئی معنی آتے ہیں تابوت کا معنی شیطان بھی آتا ہے تابوت کا معنی کافر بھی آتا ہے سمجھا یہاں تابوت کا معنی مفسرین کرام نے یہی کیا کلو ما عبیدہ مندون اللہ تعالیٰ ہر وہ ہستی جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جی وہ تابوت ہے سمجھا نا خیال کر بلّہ حسم علیم میں مثال سمجھا دوں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور اسلام کو عروت الغست کے ساتھ تشبیح دی ہے اس کے ساتھ تشبیح دی ہے جس طرح کے چھت کے ساتھ ایک مضبوط رسہ لگ رہا ہو اور اس کو آخر میں کڑا ہو اور تم اس کے اندر ہاتھ ڈال لو اور سمجھ رہے ہو تو تمہارے گرنے کا احتمال ختم ہو جائے گا گرنے کا احتمال نیچے گرنے کا گڑھے میں گرنے کا احتمال کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ الوسقا ہے مضبوط کرا ہے تو اسی طرح ہے کہ جس انسان نے ایمان اور اسلام اور توحید قبول کر لی تو گویا وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ ہو گیا ہے سمجھ رہے ہو اچھا اور سنو یہ رسہ مضبوط ہے یہ رسہ نہیں ٹوٹے گا یہ کڑا بھی نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر انسان کا ہاتھ نکل گیا کرے سے تو پھر گر جائے گا ہاتھ نکل جائے گا کڑے سے تو گر جائے گا لیکن جب تک کڑے کے اندر ہاتھ رہے گا تو کبھی نہیں گرے گا تو انسان اگر خود توحید و ایمان کو خدا نہ کرے بلا دل سے نکال ڈالے سمجھا نا سی جی؟ تو وہ جہنم میں گر سکتا ہے لیکن جس انسان نے ہاتھ مضبوط ڈالا ہوا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں گر سکتا وہ کڑا بھی مضبوط ہے رسا بھی کیا ہے مضبوط ہے ہاں جسم